ٹونٹونی ٹونٹونی ایک درزی چڑیا شاہی باغ میں جامن کھا رہی تھی وہ وچ اس کی گردن میں کانٹا پھنس گیا روتے اور سسکتے ہوئے ٹونٹونی محل کے حجام کے پاس اڑ کر گئی اور اسے باہر نکالنے کو کہا لیکن میں بادشاہ کا حجام ہوں انہوں نے کہا چھوٹی چڑیا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا چلے جاؤ ٹونٹونی اڑ کر بادشاہ کے پاس گئی ٹونٹونی بہت درد میں ہے اس نے کہا لیکن حجام میری مدد نہیں کرے گا پلیز اسے سزا دو بادشاہ بس ہنس پڑا ٹونٹونی چوہا کے پاس اڑ کر گیا اور زور سے کہا اے چوہے ٹونٹونی بہت تکلیف میں ہے لیکن حجام میری مدد نہیں کرے گا بادشاہ حجام کو سزا نہیں دے گا جا کر بادشاہ کو کاٹو جب وہ سو رہا ہو لیکن چوہا بھاگ کر اپنی سرنگ میں چھپ گیا ٹونٹونی بلی کے پاس گئی اور چونک کر بولی اے بلی ٹونٹونی بہت تکلیف میں ہے لیکن حجام میری مدد نہیں کرے گا بادشاہ حجام کو سزا نہیں دے گا چوہا بادشاہ کو نہیں کاٹے گا جاؤ اس گستاخ چوہے کو لے جاؤ اور اسے کھا لو لیکن بلی نے کہا ابھی نہیں مجھے بہت نیند آ رہی ہے ٹونتونی نے چھڑی کی طرف اڑ کر کہا یہ چھڑی ٹونٹونی بہت درد میں ہے بلی چوہے کو نہیں پکڑے گی جاؤ اور اس سست بلی کو مارو لیکن میں بلی کو کیوں ماروں بلی نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی اسٹک نے کہا بیچاری ٹونٹونی روپڑی پھر اس نے آگ کو دیکھا اور اس کے گرد دائرے میں اڑتے ہوئے نیچے جھپٹی یہ آگ ٹونٹونی بہت درد میں ہے چھڑی بلی کو نہیں مارے گی جاؤ اور اس بیکار چھڑی کو جلا دو میں سارا دن جلتا رہا ہوں آگ نے کہا اب میں تھک گیا ہوں معاف کیجیے گا ٹونٹونی نیچے دریا کی طرف اڑ کر پکار رہی تھی اے دریا ٹونٹونی بہت تکلیف میں ہے آگ لاٹھی کو نہیں جلائے گی اپنے کناروں کو سیلاب سے بھر دو اور اس خود غرض آگ کو بجھا دو لیکن دریا خاموشی سے بہ رہا تھا ٹونٹونی ہاتھی کے پاس اڑ گئی اور کہا اے ہاتھی ٹونٹونی بہت تکلیف میں ہے دریا آگ نہیں بجھائے گا جاؤ اور اس گھمنڈی دریا کو پیو ہاتھی نے کہا کون میں اگر میں دریا کا پانی پیوں تو پھٹ جاؤں گا ٹونٹونی تھک چکی تھی وہ آرام کرنے کے لیے درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں پھر بوز بوز بوز مچھر کی آواز آئے اچانک ٹونٹونی نے دل پکڑ لیا یہ مچھر ٹونٹونی بہت تکلیف میں ہے ہاتھی دریا کو نہیں پیے گا جاؤ اور اس بے وقوف ہاتھی کو کاٹ دو خوشی سے ٹنتون مچھر بھن بھنا آ پھر وہاں موجود تمام مچھروں نے ہاتھی پر چڑھ کر اسے کاٹ لیا ہاتھی گھبرا گیا دریا میں چھپنے کو بھاگا لیکن مچھروں نے اس کا پیچھا کیا تو ہاتھی نے ٹونٹونی سے کہا میں دریا پیوں گا ندی چھلک گئی میں آگ بجھاؤں گی آگ بھڑک اٹھی میں اسٹک کو جلا دوں گا چھڑی پیچھے کود گئی میں بلی کو ماروں گی بلی جاگ گئی میں چوہا کو پکڑوں گی چوہے نے چیخا میں بادشاہ کو کاٹوں گا بادشاہ نے کہا میں حجام کو سزا دوں گا اور گھبرائے ہوئے حجام نے چھوٹی چڑی کی گردن سے کانٹا نکالا ٹونٹونی کو جو میٹھی تسکین کا احساس ہوا تصور کریں مغربی بنگال کی ایک لوک کہانی